قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا تو ہم نے جھٹلا دیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے تم بڑی گمراہی میں پڑ گئے ہو